اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور پر جو پہلی وہی آئی تقریباً اجماع ہے اس پر کہ وہ یہ پانچ آیات ہیں سورہ علق کی آپ کی عمر شریف جب چالیس برس کے لگ بھگ ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو خلوت گزرنی محبوب ہو گئی غور و فکر کا غلبہ ہو گیا پھر آپ غار ہرا میں جا کر کئی کئی راتیں کئی کئی دن قیام فرما ہوتے تھے اور شارحین حدیث کا اس پر اجماع ہے کہ وہاں آپ کیا کرتے تھے کانا صفت و تاب دہی فغار ہرا تفکر والے اعتبار غور و فکر سوچ بچار اسی میں پھر ایک دن فرشتہ آیا ہے فرشتے کا آنا اور فرشتہ کیا لے کر آیا جس پر کہ اس نے یہ کہا اقرا پڑھو وہ ذرا بات ہے کہ جو ذرا پیچیدہ ہے سمجھنے کی ہے وہ میں عرض کروں گا آپ سے روایت یہ ہے کہ فرشتے کا اقرا تو حضور نے فرمایا ماں آنا بیکاری فرشتے نے اپنے ساتھ بھیچا لگا کر سینے کے ساتھ پھر چھوڑ دیا کہا کہو اقرا حضور نے پھر کہا میں نانا بقاری تیسری مرتبہ پھر کیا تین مرتبہ کرنے کے بعد پھر یہ اقرا بسم رب الذی خلق تو اس نے میرے نزدیک وہ روایت صحیح ہے کہ یہ جو پہلی وہی آئی ہے یہ ماں بین النو میں ولیق جبکہ آپ نیم بیداری اور نیم خامدگی کی کیفیت میں تھے اور فرشتہ اس وقت ایک تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات لے کر آیا تھا ورنہ ظاہر بات ہے کہ آدمی پڑھا ہوا نہ ہو تب بھی اسی کی اپنی زبان میں کہا جا رہا ہو کہ یوں کہو تو وہ تو کہنا مشکل نہیں تھا چالیس برس کی عمر تھی آپ کی کوئی آپ بچے تو نہیں تھے کوئی شے تھی کہ جس کو پڑھنا تھا وہ جو پڑھنا ہے تو وہ اصل میں یہ اس عالم میں کہ جس کو آپ کہیں گے ماں بین وقواہ بیداری اور خواب کے بین بین کی کوئی کیفیت تھی جس میں کہ فرشتہ آیا ہے اور اپنی اصل ملک کی شکل میں آیا ہے اس لیے کہ پھر اس نے جب وہ بھی کوئی چیز لکھی ہوئی لایا ہے روایتوں میں آتا ہے سونے کی تختی تھی جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی تو اس پر آپ نے کہا ماں نہ بیکاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اب بات اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوئی ہے لیکن پھر جو سینے کے ساتھ بیچا ہے تین مرتبہ تو اس سے گویا کہ آپ کے اندر وہ اشتے پیدا ہو گئی پھر آپ نے اس کو پڑھا اور یہ میں یاد دلاتا ہوں کہ میں نے جب کہا تھا کہ جب دوسری وہی فطرت کے بعد آئی ہے سورہ مدثر کی تو حضور نے جب دیکھا تھا کہ اب یہ افق اعلیٰ پر یا افق مبین پر حضرت جبرائیل نظر آئے کیسے پہچان لیا وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا تو وہاں بھی وہ اپنی اصل ملکی شکل میں تھے لیکن وہاں جو رویت حضور کو حاصل ہوئی تھی وہ پوری بیداری کی حالت کی نہیں تھی ماں بین ال نوم ولیقلا یعنی کچھ نیم خارونی اور نیم بیداری کی کیفیت تھی لیکن دیکھ لیا تھا حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں اس وقت لہذا پھر جب وہ پہاڑ سے اترتے ہوئے یا محمد یا محمد کی صدا آئی اور پھر آپ نے دو مرتبہ پہ ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو آپ کو کچھ خوف سا بھی تاری ہوا پھر اچانک نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ کہ وہی کے جو آگاڑ ہرا میں آیا تھا اس طرح ہے کہ آسمان زمین کے مابین افق پر اور اس طرح سے کہ پورا افق بھر گیا تو یہ ہے اس کا پس منظر اقرا بسم رب الذی خلق پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق السان امن علق انسان کو پیدا کیا اس نے اس جو کی طرح کی چیز سے کہ جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی اقرا و رب و کل اکرم پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے بہت کریم ہے بہت مہربان ہے اللہ علامہ بالقلم جس نے کہ تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ عام انسانی تعلیم قلم کے ذریعے سے ہے حضور کے لیے قلم کے درجے میں فرشتہ ہے فرشتے کے ذریعے سے حضور کو سکھایا گیا ہے علم الانسان ما عالم عالم اور انسان کو سکھایا ہے جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا تھا اس وہی سے جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے پچیس پچیسواں چھبیسواں کہ اس سے آپ کی نبوت کا ظہور ہو گیا نبی تو پہلا اسی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن اس کا ظہور ہوا ہے اس وحی کے ساتھ البتہ اس میں کوئی تبلیغ کا حکم نہیں ہے وہ تو پھر جب وہ وہی آئی ہے جب کہ فرشتے کو دیکھا ہے افق اعلیٰ پر افق مدین پر اس کے بعد جب گھر گئے ہیں اور پھر آپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے ہیں دہشت کی کیفیت تعریف تھی پھر وہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی یا یوحل مدثر قم فانزر ورم وقف کبر وہاں سے پھر آپ کی رسالت کا آغاز ہوا کہ اے گھاپ میں نپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ انذار کرو خبردار کرو لوگوں کو اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور اس کے کبریائی کے نفاذ کی جد و جہد کرو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کل سورہ مدثر میں اس کے بعد میں نے کیا تھا سورہ مدثر ہی میں سات آیتوں میں حضور سے خطاب کے بعد پھر تین آیتیں تھیں فیضانو فناقور فضال یوم یوم آخیر عالم کافرین غیر و یسیر یہاں پھر دیکھیے یہاں اب تین آیتیں آ رہی ہیں یہ آخرت کا فلسفہ بیان کر رہی ہے کل انسان کوئی نہیں انسان تہیانی پر سرکشی پر زیادتی پر ظلم پر تازگی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے وہی حساس اور ذہین آدمی جو بیٹھا غور کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کیوں ظلم ہو رہا ہے کیوں تعدی ہو رہی ہے کیوں غلط روی ان لوگوں نے اختیار کی ہے ہو جاتا ہے انسان کیوں ہو جاتا ہے الراہد نہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس پر پکڑ کوئی نہیں انگارہ زبان پر رکھوں گا تو جل جائے گی جھوٹ بولوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر میں کہیں زہر کھاؤں گا بڑھ جاؤں گا حرام کا مال کھاؤں گا کچھ نہیں ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے یہ فزیکل لاس پر چل رہی ہے یہاں مورل لاس جو ہے آپریٹو نہیں ہے اخلاقی قوانین ہے تو صحیح موجود انسان کے نفس میں ہے یہ اچھائی یہ برائی لیکن دنیا جو چل رہی ہے اس میں ان اخلاقی قوانین کا کوئی دخل نہیں ہے وہ صرف فزیکل لاس پر چل رہی ہے آگ جلا دے گی اور جھوٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا کھانا بھی نہیں ہوگا اور آپ نے اگر کہیں پر سنکھیا کھا لیا تو مر جائیں گے اور آپ حرام خوری جتنی جائے کرتے جائیں کچھ نہیں ہوگا یہ جو ہے کہ moral law is not operative جبکہ فزیکل لا آپریٹو ہے اس وجہ سے انسان جو ہے سرکشی پر تعدی پر آمادہ ہو جاتا ہے اب اس کا علاج کیا ہے الا رب کر رجا یہ عقیدہ کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے حساب کتاب ہوگا جواب دہی ہوگی یہ یقین اگر دل میں بیٹھ جائے تو سیلف سینسر ہو جائے گا اس کے اپنے اندر کوئی کام ایسا نہ کروں جس کی جواب دہی نہ کر سکوں جانا ہے گویا کہ حل جو ہے اس پورے معاملے کا کسی معاشرے میں اخلاقی زوال آ چکا ہو تو صرف ایک ہے اور وہ ہے آخرت کا یقین اگر ہوگا کہ ہر چیز کی جواب دہی ہوگی حساب کتاب ہوگا جس نے کوئی ذرے کے ہم نیکی کمائی ہوگی وہ اس کو موجود پائے گا اور ذرے کے ہم وزن بدی کمائی ہوگی ومن یامل مسقال ضرۃت خیر انجرا بمن یامل ضرورت ضرت الشرا جب تک یہ نہیں ہوگا واقعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ظلم تعدی جہاں کہیں بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے کوئی نہ کوئی غلط حرکت کرے گا اب اس کے بعد تیسرا حصہ وہاں سے ولید بن مغیرہ سے متعلق اور یہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ متعلق ہے ابو جہل کے ارایت الدین یلحا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے عبد الزا صلی اللہ ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے یہ کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے دو مختلف مراحل پر دو واقعات تو ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ حضور کو نماز سے روکا گیا اور آپ کو ایزا پہنچائی گئی اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے دور پہ کچھ وہ ابو جہل اور اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ذرا جو فلاں جگہ پر اونٹ دبا ہوا اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے وہ اوجڑی لا کے محمد کی گردن پہ رکھ دو جب سجدے میں جائے تو حضور سجدے میں گئے تو وہ اوجڑی لا کے اونٹ کی اوجڑی بری ہوئی وہ لا کے رکھ دی تو آپ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے پھر حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا پوچھ وہ آگے دوڑتی ہوئی تھی انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹایا ہے اور تو اس وقت ایک یہ کی گئی اس وقت کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں اسے ایک موقع پر یہ ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آیا اس نے آپ کی گردن کے اندر چادر ڈال کر اس کا ایک پھندا سا بنا کے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی لیکن تیسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ڈانٹا اور کہا کہ محمد میں نے تمہیں منع کیا مت مطلب نماز یہاں پڑھا کیا کرو اور وہ پھر آگے بڑھا کو اسلام کرنے کے لیے پھر پیچھے ہٹ گیا لوگوں نے کہا کیا ہوا تو کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی نظر آئی جس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی اور وہ میری ٹکا بوٹی کرنے کو تیار تھی اس سے خوف کھا کر وہ پیچھے ہٹ گیا تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تو حضور کو ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی اس وقت تک کا معاملہ تو پہلے دو واقعات ہیں لیکن پھر جب آپ آئے ہیں اور طائف سے واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن آپ کو ملی ہے اس کے بعد کا واقعہ وہ ہے کہ جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے تلزی انہا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ابدن ہمارے بندے کو اجاف صلاح جبکہ جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے ارائے کا امکان ہودا کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہوتا ہدایت پر یہی ابو جہل ہدایت کے راستے پر کاربند ہوتا اور ہمارا مت تخوا یہ ہمت والا آدمی ہے جرت والا آدمی ہے بخیل نہیں تھا اس نے یہی کہا تھا کہ بنی ہاشم نے اگر لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے وہ بخیل نہیں تھا پھر جری تھا بہادر تھا میدان جنگ میں گیا ہے لیڑ کیا ہے لشکر کو اپنے اور جب گردن کاٹنے لگے تھے تو تھا گیا نیچے سے کاٹنا تاکہ دیزے کے اوپر چڑھاؤ گے تو معلوم ہو کہ اونچی گردن ہے کسی سردار کی گردن ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر تھیں مرد میدان تھا لیکن یہ ہے کہ وہ جو سدا قبیل حوصلہ والے معاملے پہ آ کے مار کھا گئے لیکن یہ کہ اگر یہی شخص ایمان لے آیا ہوتا ہدایت پر ہوتا تقوا کی تعلیم دیتا تو آپ سمجھئے پھر کیا ہوتا گویا کہ ایک اور عمر فاروق مل گیا ہوتا اس امت کو بالکل ان کی شخصیتوں کے اندر بڑا پیرل انداز ہے حضرت عمر بھی لڑنے بھڑنے والے آدمی کشتیاں کرنے والے آدمی ادھر سے جا رہے ہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں اس بلا کے آدمی تھے لیکن یہ کہ بہرحال انہیں وہ چیز موجود تھی کہ مغل نہیں اور بزدلی نہیں ان دو چیزوں کے بعد جو ہے پھر یہ کہ تصدیق میں حسنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ان کے لیے تو ان کے وہ عمر فاروق بن گئے اس لیے کہ دعا کسی محبت رسول اللہ نے اور آئے تھا ان کاما وطم اللہ کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے منہ موڑ لیا ہے اللہ بے اللہ یار کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کلّہ کلبیت ہے ہرگز نہیں اگر یہ بعد نہ آیا لنسوام بن ناسیہ ہم گھسیٹیں گے اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر ناسیت ان کاذبت ان خافیہ یہ پیشانی کہ جو خطا کار ہے جھوٹی ہے پھل ید ہو نہ دیا ہوں تو بلا لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلا لے اپنی بندش کے لوگوں کو ہم نشینوں کو سند و زبانیاں ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو کل لا تو طے ہو وقت قریب اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے آپ سجدہ کیجیے اور اللہ سے قریب ہو جائیے بارک اللہ ولکم فی بالکلہ ولکمبر و ازیم مدفی مییا کبلایا گرتی